وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا اور زیتون اور کھجور اگائے اور گنجان باغات اگائے اور پھل اور چارہ اگایا